ٹوٹے ہوئے تارے کرشن چندر رات کی تھکن سے اس کے شانے ابھی تک تھے آنکھیں خمار آلودہ اور لبوں پر تریٹ کے ڈاک بنگلے کی بیئر کا کسیلا ذائقہ وہ بار بار اپنی زبان کو ہوٹوں پر پھیر کر اس کے پھیکے اور بے لذت سے ذائقے کو دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا گو اس کی آنکھیں مندی ہوئی تھیں لیکن پہاڑوں کے موڑ اسے اس طرح یاد تھے جیسے الف بے کی پہلی سطر اور وہ نہایت چابک دستی سے اپنی موٹر کو جس میں صرف دو آدمی بیٹھ سکتے تھے ایک آدمی اور غالباً ایک عورت ان خطرناک موڑوں پر گھمائے لے جا رہا تھا اور کہیں کہیں تو یہ موڑ بہت خطرناک ہو جاتے تھے ایک طرف عمودی چٹانیں دوسری طرف کھائی جس کی تہ میں جھیلم کے نیلے پانی اور سفید جھاگ کی ایک ٹیڑھی سی لکیر نظر آ جاتی انہی موڑوں پر سے تو کار کو تیز چلانے میں لطف حاصل ہوتا تھا سارے جسم میں ایک پھریری سی آ جاتی صبح کی ہوا بھی برفیلی اور خوشگوار تھی اس میں اونچی چوٹیوں کی اور گھاٹیوں پر پھیلے ہوئے جنگلوں کے جیگن کی مہک کھلی ہوئی تھی کیسی انوکھی مہک تھی عجیب بے نام سی تر و تازہ نہالو کے لبوں کی طرح وہ اپنی نیم وا پلکوں کے سائے میں پچھلی رات کے بیتے ہوئے تربناک لمحوں کو اپنے پاس واپس بلانے لگا بیئر کی رنگت میں ڈوبتے ہوئے سورج کا سونا گھلا ہوا تھا اس کے کسیلے پن میں ایک عجیب سی لطافت تھی رات کی بھیگی ہوئی خاموشیوں میں دور کہیں ایک بلبل نغمہ ریز تھی بلبل نے اپنے نغمے میں خاموشی اور آواز کو یوں ملا دیا تھا دونوں ایک دوسرے کی سدائے بازگشت معلوم ہوتے تھے اور وہ یہ معلوم نہ کر سکا تھا کہ یہ خاموشی کہاں ختم ہوتی ہے اور یہ موسیقی کہاں شروع ہوتی ہے چاندنی رات میں سیب کے پھول ہنس رہے تھے اور نہالو کے لب مسکرا رہے تھے وہ لب جو بار بار چومے جانے پر بھی معصوم دکھائی دیتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دنیا کی کوئی چیز انہیں چھو نہیں سکتی کیسا عجیب احساس تھا رات کی تنہائیوں میں نہالو کا حسن غیر فانی اور غیر زمینی معلوم ہوتا تھا اس کے لب اس کی آنکھوں کی نرمی اس کے بال سیاہ گھنے اور ملائم جیسے رات کی بھیگی ہوئی خاموشی اور پھر ان بالوں میں سیب کے چند چٹکتے ہوئے گنچے جیسے رات کی بھیگی ہوئی خاموشی میں بلبل کے میٹھے نگمے اور وہ یہ نہ معلوم کر سکا کہ خاموشی کہاں شروع ہوتی ہے اور موسیقی کہاں ختم لیکن اب تو وہ ڈاک بنگلہ بھی بہت پیچھے رہ گیا تھا اور اس وقت کسی پرستانی قلعے کی طرح معلوم ہو رہا تھا موڑوں کے الجھاؤ میں کار گھومتی ہوئی جا رہی تھی اس کے تخیل میں نہالو کے لب جیگن کی مہک بلبل کا نغمہ اور بیئر کا سنہرا رنگ چاندی کے تار کی طرح چمکتی ہوئی سڑک پر الجھتے جا رہے تھے نیچے جھیلم کا پانی وحشی گانے گانے لگا اور فضا میں سیب کے لاکھوں پھول آنکھیں کھول کر چہچہانے لگے اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنی موٹر کو اسی کھائی کی وسیع خلا پر ایک بے فکر پرندے کی طرح اڑا کر لے جائے یہ خیال آتے ہی اس نے اپنے جسم میں ایک سنسنی سی محسوس کی اور اس کی نیم وا آنکھیں کھل گئیں راستے میں ایک چشمے کے کنارے اس نے اپنی کار ٹھہرا لی اور دیر تک ہاتھ پاؤں دھوتا رہا آنکھوں کو چھینٹے دیتا رہا ایک پہاڑی گیت گنگناتا رہا اور پانی کی کلیاں کرتا رہا آہستہ آہستہ اس اس کی آنکھوں میں رچا ہوا خمار دور ہو گیا اور بیئر کا کسیلا ذائقہ بھی جاتا رہا اب کے لب سوکھے تھے آنکھوں میں جلن سی محسوس ہونے لگی پیاس اور اشتہا بھی اس نے بوتل کھول کر گرم چائے انڈیل لی اور سرد توس پر مکھن لگا کر کھانے لگا بدن میں گرمی اور قوت آ رہی تھی شانوں کی تھکن معدوم ہونے لگی اب وہ راہ چلتے ہوئے لوگوں موٹروں اور لاریوں کو غور اور دلچسپی سے دیکھنے لگا اس وادی میں بیکانیر کے مارواڑی اپنی بھاری بھرکم بیویوں کو پہلگام سیر کرانے کے لیے لے جا رہے تھے اس کار میں ایک یوروپین مرد ایک ہاتھ سے کار چلا رہا تھا دوسرا ہاتھ اس کی بیوی کی کمر پہ تھا جو اپنے لبوں پر سرخی لگانے میں مصروف تھی اس لاری میں بیمار کلرک اور اس کی ادموئی بیویاں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے بے شمار بچے لاری کی کھڑکیوں پر کھڑے گل مچا رہے تھے اس لاری میں سکھ ڈرائیور کی پگڑی ڈھیلی ہو چکی تھی اور وہ اونگتا ہوا معلوم ہوتا تھا اسے خیال آیا کہ چند میل آگے جا کر یہ سکھ ڈرائیور اپنی لاری کو کھائی کی وسیع خلا پر اڑانے کی کوشش کرے گا اور پھر دوسرے دن وہ اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر پڑھ لے گا مرری کشمیر روڈ پر ایک حادثہ لاری جھیلم میں جا گری سب مسافر جھیلم میں گرک ہو گئے ڈرائیور بال بال بچ گیا لاری موڑ پر سے گزر گئی اسی لاری میں بیٹھے ہوئے لوگ جن میں پنجاب کے چند پہلوان بھی شامل تھے بہت خوش و خرم دکھائی دیتے تھے اس خوشی میں غالباً کشمیر کی ناشپاتیوں اور عورت کی نرمی اور گداز پن کا بہت حصہ تھا لیکن انہیں کیا معلوم کہ چند میل آگے جا کر انہیں موت سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی پہلوانی کا ثبوت دینا پڑے گا اور یہ کہ تھوڑی دیر میں ہی وہ عورتوں ہی کی طرح چیخیں مارتے اور کھائی پر ناش پاتیوں کی طرح لڑکتے دکھائی دیں گے اس لاری میں چند ریشمی برکے سر سرا رہے تھے لیکن کئیوں نے نقاب پلٹ دیے تھے ایک بدسورت عورت جو ایک نہایت خوبصورت برقع پہنے تھی زور سے پان کی پیک سڑک پر پھینک اور چند چھینٹے اڑا کر چشمے کے قریب آ پڑی اور وہ سرک گیا تین ہاتھوں پر تنگ ٹوپیاں پہنے اور کاندھوں پر نمک کے بڑے بڑے ڈلے اٹھائے ہوئے گزر رہے تھے ان کے نتھنے پھولے ہوئے تھے اور گال سرخ اور چپٹے پاؤں میں پیال کی چپلیں تھیں اسے وہ ضرب المسل یاد آئی کشمیر میں جا کے ہم نے دیکھی ایک عجیب بات عورتیں ہیں مثل پری آدمی جن ذات دو گجریاں جوان سانولی سلونی گدرائی ہوئی جیسے رسیلی جامن تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے گزر گئیں ایک ڈرائیور نے اپنی لاری چشمے کے کنارے ٹھہرا لی اور انجن اور پہیے ٹھنڈے کرنے لگا لاری میں ایک موٹے سیٹ کا موٹا کتا اس کی طرف دیکھ کر پھونکنے لگا Tommy shut up shut up Tommy موٹے سیٹ نے کئی بار کہا لیکن کتا نہ رکا اور لاری کے موڑ پر سے گزر جانے تک بھونکتا رہا اب سورج صبح اور دوپہر کے درمیانی وقفے میں آ گیا تھا اور اس اس نے نے چلنے کی ٹھانی سوچا کہ آج وہ چومیل کے ڈاک بنگلے میں قیام کرے گا گڑھی تو وہ آج رات کسی طرح پہنچ ہی نہ سکتا تھا اس نے اپنی اوک میں چشمے کا صاف و شفاف پانی پینے کے لیے بھرا اور پھر رک گیا خاموش قدموں سے ایک عورت اس کے قریب آ گئی تھی نوجوان سی اور کچھ فربا اندام اس نے نیلے پھولوں والی سوسی کی ایک بھاری شلوار پہن رکھی تھی اور اس اس سیاہ پر کی ہوئی چھاتیوں کے گول خم نظر آئے اور چشمے کا صاف و شفاف پانی اس کی اوک سے باہر چھلکنے لگا کچھ عرصے کے بعد اس کے پتلے پیاسے سرخ لبوں کی طرف دیکھ کر اسے اپنا سوال بےمانی سا معلوم ہوا عورت چشمے میں سے اوک بھر بھر کر اپنی پیاس بجھاتی رہی اور اس کی پیاس تیز ہوتی گئی عورت کے لب اور گال گیلے ہو گئے اور کانوں کے قریب بل کھاتی ہوئی زلف بھی اور پھر یکا یک دونوں کی نگاہیں ملی عورت نے مسکرا کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دینے شروع کیے اس نے پوچھا تم کہاں جا رہی ہو عورت نے کہا میں نکر میں اپنے میکے گئی تھی اب بلند کوٹ اپنے خاوند کے پاس جا رہی ہوں بلند کوٹ کدھر ہے عورت نے کہا یہاں سے سات آٹھ کوس تک تو میں اسی سڑک پر چلوں گی پھر آگے جنگل سے ایک راستہ اوپر پہاڑ کی طرف چڑھتا ہے وہ راستہ ہمارے بلند کوٹ کی طرف جاتا ہے بہت اونچی اور سرد جگہ ہے تو پھر تم وہاں کیوں رہتی ہو یہاں دیکھو کتنا خوشگوار موسم ہے اور اس چشمے کا پانی کتنا ٹھنڈا اور میٹھا ہے عورت نے ہنس کر کہا ہم بکروال لوگ ہیں ہم بھیڑوں بکریوں بھینسوں کے گلے کے گلے پالتے ہیں آج کل ان اونچے علاقوں پر بہت عمدہ عمدہ ہری ہری گھاس ہوتی ہے جو برف کے گھل جانے پر پھوٹتی ہے اس باریک نرم اور ہری دھوپ کو ہمارے مویشی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور چشمے تو وہاں اس سے بھی زیادہ ٹھنڈے اور میٹھے ہیں اس نے بات کا رخ بدل کر کہا کیا تم نے کبھی موٹر کی سواری کی ہے ہاں ایک بار لاری میں بیٹھی تھی جب میری شادی ہوئی تھی اچھا کتنا عرصہ ہوا دو سال وہ اپنا رخت سفر باندھنے لگی عورت کی ناک پر پانی کی دو بوندیں اب تک لٹک رہی تھیں اور گیلی زلف داہینے گال سے چپک گئی تھی اس نے کہا تمہاری ناک پر پانی کی دو بوندیں ہیں اور پھر وہ یکایک دونوں ہنسنے لگے دو بوندیں دو سال دو گولائیاں اور اس نے آہستہ سے کہا آؤ تم میری کار میں بیٹھ جاؤ کم از کم سات آٹھ کوس تک تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا عورت ہچکچائی لیکن موٹر کا دروازہ کھلا تھا اور اس نے اسے اندر دھکیل دیا اور پھر کیا یہ موٹر بھی دو آدمیوں کے سفر کے لیے نہ بنائی گئی تھی ایک مرد اور غالباً ایک عورت اور اس نے غیر شیری طور پر اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھ دیا عورت کے جسم میں ایک خفیف سی جھرجھری پیدا ہوئی جیسے سوئے ہوئے سمندر کی لہریں بیدار ہو جائیں موٹر بھاگتی گئی اور اس کا ہر نفس آتشی ہوتا گیا آگ اور سمندر جس میں بلند کوٹ کی رفتیں گرک ہو جاتی ہیں اور وقت مٹ جاتا ہے جب وہ چومیلے کے ڈاک بنگلے پر پہنچا تو ہر طرف شام کی اداسی چھا رہی تھی سامنے کا سیاہ پہاڑ کسی وسیع قلعے کی دیوار معلوم ہوتا تھا اور درختوں کی چوٹیاں پہرے دار کی بندوقیں اب وہ پھر اکیلا تھا اسے اپنے آپ سے قلعے کی دیوار سے پہرے داروں کی بندوقوں سے فضا کی تنہائی سے ڈر محسوس ہوا اپنے آپ سے ڈر اس تیرگی سے ڈر جو اس کی روح پر چھائی ہوئی تھی رات کے گہرے سایوں کی طرح جیسے وہ افسردگی کے دلدل میں اندر ہی اندر دھسا جا رہا ہو اس نے ڈاک بنگلے کے بیرے کو آواز دے کر کہا ایک وائٹ ہارس کھول دو اور پھر اس نے دس روپے کا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا جان عزیز کے مقابلے میں دس روپے کے نوٹ کی کیا اہمیت تھی کاغذ کا ایک حقیر ٹکڑا بوتل اپنے سامنے دیکھ کر اس نے سوچا اب میں بچ جاؤں گا اب اس دلدل میں نہیں دھسوں گا اور اس نے بوتل کو زور سے گردن سے پکڑ لیا شاید کہیں وہ اس کا دامن چھڑا کر بھاگ نہ جائے اس نے بیرے کو پھر آواز دی جی سرکار ایک مرغی بھون لو دیکھو بہت دبلی پتلی نہ ہو جی بہت اچھا سرکار اور ہاں دیکھو اس نے بیرے کے ہاتھ میں پانچ کا نوٹ دے کر کہا ایک لے آؤ دبلی پتلی نہ ہو تمہیں بھی انعام ملے گا بیرے کی پانچیں کھل گئیں آنکھیں چمک اٹھیں گردن کی رگیں کساب کی طرح تن گئیں اس نے خوش ہو کر کہا حضور بے فکر رہیں ایسا عمدہ چوزا لاؤں گا کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ جاؤ اس نے جلدی سے کہا اور بوتل کو گلاس میں انڈیلنا شروع کر دیا ڈاک بنگلے کے باغ میں بینے اور ردنے باری باری بول رہے تھے بینے پیں پین پی ردنے کہتے بڑی ری ری پھر دونوں چپ ہو جاتے اور یکایک کوئی نظر نہ آنے والا پرندہ کسی درخت پر پڑفڑا نے لگتا اس نے سوچا کہ وہ اسی وقت گیراج میں جا کر اپنی موٹر سے لپٹ جائے اور آنسو بہا بہا کر کہے میں میں اکیلا اکیلا ہوں ہوں میری جان مجھے تم سے محبت ہے ری ری جی جی جی پی پی پی پی پی پی کیا وہ جیے یا وہ پیے بوتل خالی ہو گئی اور وہ میز پر سر پٹک کر جھک جانے کو تھا کہ یکایک کسی نے اس کے شانے کو ہلایا بیرا اس کے پاس کھڑا تھا اور اس کے پاس ایک عورت کھڑی تھی تم کون ہو اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا جی میرا نام زبیدہ ہے عورت نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا وہ کرسی کا سہارا لے کر اٹھا اور کمرے کے اندر جانے کے لیے مڑا بیرے نے اسے سہارا دینا چاہا لیکن اس نے جھڑک کر کہا ہٹ جاؤ میں کمرے میں خود چلا جاؤں گا وہ اس وقت اس جرری سیاح کی طرح محسوس کر رہا تھا جو کسی دشوار گزار برفستان میں سفر کر رہا ہو ایک سیاہ کھائی سی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی صرف کمرے کے کونے پر چھوٹا سا ایک لیمپ جل رہا تھا روشنی چاروں طرف تاریکی کا سمندر اور بیچ میں روشنی کی مینار وہ اس روشنی کی طرف بڑھتا چلا گیا شاید وہ اب بھی بچ جائے گا یکایک اسے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور وہ رک گیا بیرے نے عورت کو اندر دھکیل کر دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا عورت دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی تھی آؤ آؤ اس نے عورت کی طرف ہاتھ ہلا کر جھومتے ہوئے کہا ادھر آؤ روشنی ادھر ہے عورت ہولے ہولے قدموں سے قریب آ گئی اس کے بالوں کے این درمیان سے ایک سیدھی مانگ نکلی ہوئی تھی چاندی کے تار کی طرح اور اس نے دونوں طرف بالوں میں پر تکلف انداز میں ستھا لگایا ہوا تھا ستھے کا موم بالوں پر لیمپ کی روشنی کے انعکاس سے بار بار چمک اٹھتا تھا اس کے کانوں میں چاندی کی ایک ایک بالی لٹک رہی تھی اس عورت کے شانے پر جھک کر راز درانہ لہجے میں اس نے کہا کیوں تم اداس ہو تمہارا نام کیا ہے زبیدہ اس نے بے جان سے لہجے میں کہا سبیدا سبیدا اس نے ہنس کر کہا ہوں کیا خوب اس نے اس کے چمکیلے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا یہ کیا ہے شبیدا پیاری شبیدا یہ ستھا ہے یہ موم اور جنگل کے جیگن سے بنتا ہے اس سے بال خوبصورت خوبصورت خوبصورت شبیدا اس نے ہسی اور ہچکی کے بیچ کے لہجے میں کہا تم بہت خوبصورت وہ الگ ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور انگلی سے اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا تم تم شبیدہ ہو نہیں تم میری ماں ہو ہاں تم میری ماں ہو ہنستے ہنستے وہ اس کے قریب گیا عورت نے یکایک اس کے بازوؤں کو جھٹک دیا جیسے اسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہو ہاں ہاں ہاں ہاں وہ چلا کر بولا شبیدا ماں ہے شبیدا میری بہن ہے میں گنہگار ہوں شبیدا تم یہاں کیوں آئی میں غریب ہوں زبیدہ نے آہستہ سے کہا غریب میرا بچہ بیمار ہے جرا میرا ننا سا جرا ڈاکٹر نے کہا ہے اسے نمونیا ہو گیا ہے وہ چار روپے فیس مانگتا ہے بیرے نے مجھے صرف تین روپے دیے ہیں خدا کے لیے مجھے ایک روپیہ اور دے دو نمونیا اسے اسے خیراتی اسپتال لے جاؤ نمونیا نتھا جرا یہاں ایک ہی تو ہسپتال ہے عورت نے اداس لہجے میں کہا اور وہ بھی خیراتی میرے اللہ میں کیا کروں میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں خدا کے لیے مجھے ایک روپیہ اور دے دینا صرف ایک روپیہ بش بش بش فکر نہ کرو نا نا میری ننھی شبیدا وہ اس کی گردن میں لپٹ کر کہنے لگا میں تم پر مرتا ہوں خوبصورت نہیں خوبصورت شبیدہ میں اکیلا ہوں میں بالکل اکیلا ہوں میں اکیلا ہوں مجھے تم سے محبت ہے مجھے بچا لو شبیدا مجھے بچا لو اس نے اس کے شانے پر سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی وہ سویا پڑا رہا عورت کے گلے میں اس کے بازو ہمائل تھے جیسے وائٹ ہارس کی بوٹل پر اس کی انگلیاں لیمپ کی مدھم روشنی جھلملا رہی تھی کالی رات کے سناٹے میں نظر نہ آنے والے بیے اور رونے ابھی تک بحث کیے جاتے تھے جی جی جی پی پی پی لیکن انہیں سننے والا کوئی موجود نہ تھا کھائی اس کے سر پر ہموار ہو چکی تھی جب وہ جاگا تو خمار اتر چکا تھا روشنی بجھ گئی تھی سائے غائب ہو گئے تھے اور بینے اور رونے خاموش تھے صبح کا ہلکا سا پرتو چاروں طرف چھن رہا تھا وہ ابھی تک اس کی آگوش میں مدہوش پڑی تھی برہنا ستھے سے آراستہ کیے ہوئے بال پریشان تھے اور سپید گردن کے ان سرخ حصوں پر سرخ نشان تھے جنہیں وہ بار بار چومتا رہا تھا اس نے نیم وہاں آنکھوں سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا سڈول گداز سانچے میں ڈھلا ہوا جسم وہ آہستہ سے اس کے پنڈے پر انگلیاں پھیرنے لگا عورت کے سارے جسم میں ایک لرزش پیدا ہوئی جیسے سوئے ہوئے سمندر کی لہریں بیدار ہو جائے اس کے لبوں سے ایک آہ سے نکلی اور اس نے آہستہ سے اس مدہوشی کے عالم میں کہا جرے میرے پیارے ننھے جرے اور پھر اس کے نیم و لب اسی طرح آپس میں ملے جیسے ماں اپنے پیارے بیٹے کو چوم رہی ہو ننہا جرا یکا یک وہ چونک پڑا گزری ہوئی رات کے موہوم سے سائے اس کی آنکھوں کے آگے آتے گئے ننہا جرا نمونیا ڈاک وہ کانپنے لگا تین روپے چار روپے صرف ایک روپیہ اس نے فوراً اپنے بازو اس کی گردن سے ہٹا لیے ننہا جرا اور اسے ایسا معلوم ہوا جیسے وہ اپنی ماں سے زنا کر رہا ہو اور وہ یکلخت بستر سے اچھل کر زمین پر کھڑا ہو گیا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس عورت کی طرف تاکنے لگا جو اب جاگ گئی تھی برہنا تھی اور ساری رات اس کی آگوش میں تھی وہ چیخ کر کہنے لگا چھپا لو چھپا لو اپنے آپ کو اس کمبل میں اور دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے کیوں اس طرح پریشان نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی ہو سنتی نہیں ہو کیا میں کہتا ہوں اٹھو اٹھو میرے بستر سے یہ لو یہ لو ایک روپیہ دو روپیہ نہیں تین روپیہ چار روپیہ یہ سب لے لو اور بھاگو بھاگو یہاں سے بھاگو بھاگو اور اس نے اس عورت کو کمبل اڑا کر اس کے کپڑے اس کے ہاتھ میں دے کر اسے کمرے سے نکال دیا بہت دیر تک وہ بستر پر سر پکڑے بیٹھا رہا دل و دماغ پر ایک مبہم سی الجھن ایک مکڑی کے جالے کی طرح تنی تھی جو اسے بار بار پریشان کر رہی تھی وہ نہ کچھ سوچ سکتا تھا نہ سمجھ سکتا تھا بار بار اپنے الجھے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیر کر اس مکڑی کے جالے کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہا اور جب آخر بیرے نے اس سے آ کر کہا کہ صاحب حسل خانے میں گرم پانی دھرا ہے تو وہ بے دلی سے اٹھا اور پوٹیشیم پر مینگنیٹ کی پچکاری اٹھا کر غسل خانے میں گھس گیا طبیعت بے مزہ سی ہو گئی تھی منہ کا کڑوا کسیلا ذائقہ ہوش آنے پر بھی دور نہ ہوا شانے بوجھل تھے نہا کر وہ برامدے میں میز پر کوہنیاں ٹیک کر ناشتے کا انتظار کرتا رہا اور اپنے آپ کو کوستا رہا ہوشیار بیرے نے ناشتے پر بیئر کی بوٹل حاضر کر دی بیئر کے خوش رنگ سیال نے آہستہ آہستہ اس کے خیالات کی رو کو بدل دیا اس کی طبیعت مزرہ ہوتی گئی وہ آہستہ آہستہ گنگنانے لگا اور سیٹیاں بجانے لگا بیتی ہوئی راتوں کے لمحے خوشگوار اور دلکش بنتے چلے گئے ستھے سے چمکتے ہوئے بال سیاہ قمیض پر چھاتیوں کے ابھرے ہوئے خم نہالو کا غیر فانی حسن بلبل کا نغمہ پپیہے کی پی پی سیب کے پھول چاندنی میں ہنستے ہوئے یکایک کسی راستے میں چمکتے ہوئے ٹھنڈے چشمے کا پانی میٹھا پانی اس کی آنکھوں کے سامنے خوشی سے اچھلنے اور ابل ابل کر کہے لگانے لگا اور اسے اپنی کار کی یاد آئی جو گیراج میں پڑی اس کی راہ تک رہی تھی وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے بیرے کو انعام دے کر پوچھا گڑھی کا ڈاک پنگلا یہاں سے کتنی دور ہوگا ایک سو دس میل سرکار ہاں بیرے کا نام کیا ہے خادم شاہ حضور ہوں بہت اچھا آدمی ہے بیرے نے کہا صاحب لوگوں کا پرانا خادم ہے حضور ڈاک بنگلے کے قریب ایک موڑ کاٹتے ہوئے اسے ایک نیلے رنگ کی کار مل گئی جو ڈاک بنگلے کی طرف آ رہی تھی ایک بھاری جسم اور دوہری ٹھوڈی والا آدمی جس نے سیاہ پھندنے والی رومی ٹوپی پہن رکھی تھی کار چلا رہا تھا اس کی بغل میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی نیلی سوسی کی شلوار سیاہ کمیز پر چھاتیوں کے ابھرے ہوئے خم اور آنکھوں میں آدھی مجرموں کی سی بے جان اداسی اور وہ دل ہی دل میں مسکرایا مرہم نہیں ہے تو ہی نواہائے راز کا غریب عورتوں نے اپنی خیالی عصمت کی خاطر پہاڑوں پر بلند کوٹ بنائے تھے لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کے میکے اور سسرال ایک میٹھے چشمے سے دوسرے میٹھے چشمے تک اور ایک ڈاک بنگلے سے دوسرے ڈاک بنگلے تک محدود تھے اس نے دل ہی دل میں خداوند کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے ان لوگوں کو غریب بنا کر اس کے لیے دلکش راتیں مہیا کی تھیں زبیدہ وائٹ ہارس بھنا ہوا مرغا الہی کیسی کیسی نعمتیں تو نے بنائی ہیں اس کے تخیل میں گڑھی کا ڈاک بنگلہ ایک پرستانی قلعہ سا نظر آنے لگا اور اس نے اپنی کار کی رفتار تیز کر دی موٹر کے آگے اور پیچھے چیڑ اور دیودار کے گھنے اور سبز جنگلوں کے درمیان چاندی کے تار کی طرح چمکتی ہوئی وہ پکی سڑک پھیلتی جا رہی تھی ایک میٹھے چشمے سے دوسرے میٹھے چشمے تک ایک ڈاک بنگلے سے دوسرے ڈاک بنگلے تک ایک امیر کی جیب سے دوسرے امیر کی جیب تک یہ وہی نقرئی تار ہے جس نے انسانوں کے دل تاریخ کر دیے ہیں عورتوں کی عصمتیں ویران کر ڈالی ہیں اور سماج کی روح کو آتشک کے جہنم میں جھلسا دیا ہے